حمید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ میری پھپھی ربی نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے پھر اس لڑکی سے لوگوں نے معافی کی درخواست کی لیکن اس لڑکی کے قبیلے والے معافی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصاص کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں تھے چنانچہ آپ نے قصاص کا حکم دے دیا اس پر انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربی رضی اللہ عنہ کے دانت توڑ دیے جائیں گے نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا ہے ان کے دانت نہ توڑے جائیں گے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے پھر لڑکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر ہی دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو